www.attableek.com The Reviver of Iman ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وبرک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم صدق الله العظيم میرے محترم بھائیو دوستو عزیز و بزرگو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بسنے والے ہر انسان کی کامیابی چاہے مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو مالدار ہو غریب ہو اور پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو اور وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو اس دنیا کے بسنے والے ہر انسان کی کامیابی کو اللہ نے اپنے دین میں چھپا کے رکھا اگر زندگیوں میں دین ہے چاہے اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے زندگی گزارنے کے کوئی سبب اس کے پاس نہیں ہے کوئی اسباب اس کے پاس نہیں ہے لیکن اگر زندگی میں دین ہے تو اس دین کی بنیاد پر یہ آدمی کامیاب ہوگا اس دن پر یہ دنیا میں عزت والی زندگی گزارے گا زندگیوں میں دین ہوگا تو دلوں میں چین سکون آئے گا آپس میں الفت محبت قائم ہوگی انسان ایک دوسرے کا بھائی بنے گا ہاں اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا اور اگر دین نہیں ہے تو دین کے ہونے کی بنیاد پر کئی دنیا حالات کا شکار بن جائے اس دنیا میں رہنے والا ہر آدمی مالدار اپنی مالداری میں پریشان ہاں مال ہے بینک بیلنس اس کے پاس ہے راحت و آرام کے سارے نقشے اس کے پاس ہے فیکٹریوں کا مالک ہے سارا سب کچھ ہے لیکن اگر دین نہیں ہے تو اس دین کے نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا میں یہ مالدار چین سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا اس لیے کہ مال میں چین سکون اللہ نے نہیں رکھا چین سکون اللہ نے مال میں نہیں رکھا چین اور سکون راحت تو آرام کا وہ تو اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہاں زندگی میں دین ہے تو مالدار اپنی مالداری میں دنیا میں کا عزت پاری زندگی دنیا میں گزارے گا چین سکون اس کو ملے گا ہاں نہیں تو اس کی اپنی آرام کی کوٹھڑی میں یہ انسان پریشان ہوگا غریب اپنی غربت میں اگر زندگی میں دین ہے کا اس غربت کے نقشے میں یہ عزت کی زندگی دنیا میں گزارے گا اس لیے میرے بھائی اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ صلاحت السلام کو اس دنیا میں اپنے زمانے کے انسانوں کی طرف بھیجا اور اپنے زمانے کے ہر قسم کے انسان کو مالدار کو اپنی مالداری سے اتارا نہیں ہے مالدار سے نہیں کہا کہ تو غریب ہو جا اور غریب سے نہیں کہا کہ تو مالدار ہو جا ہاں، عرب سے نہیں کہا کہ تو عجم ہو جا اور عجم سے نہیں کہا کہ تو عرب بن جا جو جہاں جس گریڈ پر زندگی گزار رہا ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے جو اسباب ہے کائن اسباب میں رہتے ہوئے انبیاء کرم علی مسلاط السلام نے اپنے زمانے کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں اس دین کو اپنی زندگی میں اتار لو ہاں تجھے اوپر سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے نیچے والوں کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر دین کو جہاں تم جس گریڈ میں ہے جس گریڈ میں تم زندگی گزار رہے ہو کا اس گریڈ میں رہتے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں داخل کروا دے ہاں ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو میرے بھائی اس بات کی دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ پتلے اے دنیا کے بسنے والے انسانوں اپنے اندر کے یقین کو صحیح کر لو اور اپنے اندر کا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو اسی اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا فرمایا اسی اللہ نے تمہیں دنیا میں جنم دیا ہے اور جس دن سے جنم دیا ہے تک کی تیری ہر ضرورت کو اللہ غیب سے پوری فرما رہے ہیں تو اللہ کا بندہ ہے اللہ تیرے مالک اور خالق ہاں اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور تو زندگی گزارنے کی ہر موڑ پر زندگی گزارنے کے ہر سانس پر تو اس اللہ کا محتاج تو اس اللہ کا محتاج ہے ہاں۔ اور اسی دن سے اللہ تیری چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورت کو اللہ خیر سے پوری فرما رہے ہیں اس اللہ کو اللہ ہی کو اس اللہ کی بڑائی کو اپنے دل سے تسلیم کر لو اس اللہ کی بڑائی کو اپنے دل سے تسلیم کر لو اور اس اللہ کو دل میں بسا لو ہاں اس اللہ کو دل میں اتار لو اس کے علاوہ کی جتنی شکلیں صورتیں اور جو اسباب اور جو چیزیں تجھے دنیا میں نظر آ رہی ہے کا ان ساری چیزوں سے نفی کر لے اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس سب کے مالک اور خالق ہے ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو میرے بھائی اس بات کی دعوت دی تھی ہاں۔ یا قوم احمد اللہ مالکم الہ غیر یہ ہر نبی کی دعوت قرآن میں ہے ہر نبی نے اپنے زمانے کو دعوت دی ہے اور ہر نبی کی دعوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں سے کہا ہے کہ اقوام بد اللہ مالکم الہ غیر مال ہی اجرا اللہ ہی مالا ہم تمہیں جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ہم تمہیں جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور جس اللہ کی بڑائی کو ہم تمہیں تسلیم کروا رہے ہیں جس کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہو اس پر ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں ہماری کوئی غرض نہیں ہمارا کوئی اس میں کوئی مطلب نہیں ہے اللہ سلکم مالے ہی مالا آپ ہاں، ہم اس دعوت پر تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں ہاں ہماری اس دعوت پر ہم تم سے کم مال کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں ہاں مکے والے آ گئے اللہ کے نبی علیہ صلاب السلام جب محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور جب مکے والوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے اور مکے والے کو اس کلمی کی طرف دعوت دی ہے تو آ گئے بولو اس محنت سے کیا چاہتے ہیں آپ آپ کا مقصد کیا ہے بڑا بننا ہے آپ کو بڑا بننا ہے ہم اپنے سروں پر تمہیں بٹھا دیتے ہیں ہم تمہیں اپنا بڑا مان لیتے ہیں اور کیا چاہتے ہو ہماری حسین خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہم کروا دیں ساری چیزیں لا کر رکھ دی مال چاہتے ہو یہ ہمارا مال آپ کے لیے حاضر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائن مکے والوں سے یوں کہا میں تمہارا انتہائی خیر کا ہمدرد ہوں ہاں ہندی رقم ناسوں نمین ان مکے والوں سے آپ علی سلاد السلام نے فرمایا میں تمہارا انتہائی خواہ ہوں میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے میں اس دعوت پر نہ مال چاہتا ہوں نہ بڑا بندہ چاہتا ہوں کوئی میری غرض نہیں ہے جس کلمے کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کا اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ یہ کلمہ زندگی میں آ جائے گا اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو بنا دے گا اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو اللہ ہاں کا دنیا میں کائشت کی زندگی ملے گی ہاں چین سکون سے دنیا میں زندگی اللہ نصیب فرمائیں گی من عمل صالحا من نا اور وہ وهو مؤمن فلنحيينه حیات نئی قرآن اعلان کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے جس کی زندگی میں ایمان آ گیا جس کی زندگی میں اعمال زندہ ہو گئے اللہ کے احکامات نبی کے طریقے کا جس کی زندگی میں زندہ ہو گئے قرآن یوں کہہ رہا ہے حیات طیبہ ہم دنیا میں چین سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ جس زندگی کے جینے میں آدمی کو مزہ آئے گا تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی علی السلام فرمایا میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہوں میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں ماں اپنے بچے سے کیا خیر خا ہمدردی کر سکتی ہے کا اس سے زیادہ میں تمہارے ساتھ خیر کا بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں اس کلمی کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور جس پر مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے کوئی غرض نہیں ہے نہ تج سے مال مانگتے ہیں نہ اس پر کوئی بدلہ تم سے چاہ رہے ہیں بلکہ آگے فرمایا ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو لیکن جس کلمی کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس کلمی کی زندگی میں آنے کی بنیاد پر اللہ تمہاری زندگیاں بنا لیں گے اور خدا تمہاری آخرت میں کامیابی نصیب فرما دیں گے کا اس کلمی کا زندگی میں نہ آنا اس کا نقصان میرے سامنے ہے اور جس اس کلمے کے زندگی میں آنے کی بنیاد پر کیا زندگی اللہ نصیب فرمائیں گے کیا وہ زندگی کے نقشے بھی میرے سامنے اسے میرے بھائیوں انبیاء اکرام علی مسرات السلام کا اپنے زمانے کے انسانوں کے ساتھ بڑے ہمدرد بنا کر بھیجے جاتے تھے اور اس ہمدردی کی علامت یہ تھی کہ نبی دعوت دے رہے ہیں نبی نے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اپنے زمانے کے انسان اپنی قوم اور اپنے زمانے کے لوگ اپنے خاندان کے لوگ کا نبی کو ستا رہے ہیں نبی کو تکلیفیں دے رہے ہیں نبی کو ادیتیں پہنچا رہے ہیں کائیں ساری تکلیفوں کو سارے حالات کو ساری تنگیوں کو سارے بھوک اور پاکوں کو اور ساری پریشانیوں کو نبی کا برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کرتے ہوئے کا ہمدردی کے ساتھ انسانوں کے نفے کو سمجھتے ہوئے ان کے نفے کو سمجھاتے ہوئے کا نبی اپنے زمانے کے انسانوں کو کرنے کی دعوت دے رہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اور وہ دین کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی جو دین اللہ نے صحابہ کو دیا تو صحابہ نے صحابہ پر اللہ پاک نے احسان جترایا یا الذین آمد کرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم عدان فالف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتہ اخوانا صحابہ سے اللہ کہہ رہے ہیں جب تمہاری زندگی میں دین نہیں تھا تم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے تمہارے سامنے اپنی موت اور آخرت نہیں تھی تمہاری زندگیاں حالات کا شکار تھی زندگیاں تمہاری حالات کا شکار تھی تنگیوں میں پریشانیوں میں تھے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے ایک دوسرے کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا تھا انسانیت کے نام کی چیز تمہاری زندگیوں سے نکل چکی تھی ہاں آپ علیہ السلام السلام کے آنے سے پہلے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے جس زمانے کا نام تاریخ جو رکھ رہی ہے وہ زمانے جاہلیت رکھ رہی ہے عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام کے اور اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام کے درمیان کا فاصلہ پونے چھ سو سال کا ایسا گزرا ہے جس پونے چھ سو سال کے زمانے میں کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا ہے ہاں کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے اور کسی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کی صحیح رہبری نہیں کی جب زندگی میں دین نہیں تھا حالات ٹوٹے ہوئے ہیں پریشانیاں ہیں تنگی ہے ایک دوسرے کے دشمن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بیٹا ماں کی تمیز نہیں کر سک رہا نہیں کر نہیں کر رہا آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا خون کا پیسہ بن کے بیٹھا ہوا ہے انسان اپنی انسانیت سے نیچے گر چکا ہے اس لیے کہ نبی دنیا میں انسانوں کی زندگی گزارنے کی رہبر کے لیے کوئی آئے نہیں ہاں، کائے کا ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں انسانیت حالات کا شکار ہے یہ اپنی زندگی کی اپنی انسانیت سے گر چکا ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ایک مبارک محنت لے کر بھیجا ایک مبارک کلمے کو لے کر بھیجا ایک مبارک کلمے کو لے کر بھیجا اور آپ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں کا کن حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے بارہ میرے بھائیوں ہم سنتے ہیں کیا حالات آئے ہیں کیا کیا پریشانی آئی ہے کیا دشمنیاں ہوئی ہے اور کس انداز سے ستایا گیا ہے کس انداز سے میرے بھائیوں تھوکا گیا ہے آپ پر آپ پر پتھر پھینکے گئے ہیں آپ کو جادوگر کہا گیا ہے کیا کیا الفاظ آپ کے بارے میں کہیں گے لیکن میرے بھائیوں اندر کا فکر ہے اندر کا کورر ہے اندر میں ایک غم ہے یا اللہ اگر اس انسانیت کو آخرت کا فکر پیدا نہیں ہوا زندگیوں میں دین نہیں آیا کلمہ انہیں نصیب نہیں ہوا اگر یہ اس حال میں اپنی زندگی کو گزار کر یہ تیرے سامنے آئیں گے نہ معلوم کس حالت میں مریں گے اور ان کا کیا حال ہوگا آخرت دین نہیں ہے تو دنیا میں تو پریشانیاں ہے ہی دنیا میں تو ہاں پریشانیاں ہے ہی ہاں کہ کوئی بڑا بننے کے ان پر تیار نہیں ہے ان پر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے گرے ہوئے ہیں اتنے حالات کا شکار ہے اور اگر ان کی زندگیوں میں دین نہیں آیا انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا انہیں تیرا تعلق نہیں ملا اور زندگی میں کلمہ نہیں اترا اگر یہ بے دینی کے ساتھ اس حالت میں اگر یہ دنیا سے چل بسے نہ معلوم آخرت میں ان کا کیا ہوگا ہاں کیسے رہے میرے بھائیو آپ ہمیشہ غمگین ہمیشہ اسی غم میں اسی فکر میں رہتے تھے ہاں، اس لیے آپ کے صفات میں ملتا ہے دائم الفکرہ ہمیشہ آپ ایک فکر میں رہتے تھے متواصل الافزان آپ پر ایک غم ہمیشہ سوار ہوتا تھا ہاں سیرت میں آپ اٹھا کے دیکھوں گے آپ اسی میں پریشان ہیں اسی فکروں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ اسی فکروں میں ہیں کہ اللہ انسانیت کا کیا ہو زندگی میں ایمان نہیں آیا کس حال میں مریں گے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہو یہ آپ کا اندر کا ایک فکر آپ کے اندر کا ایک غم اور پورن آپ کے اندر جس کو لے کر آپ میرے بھائیوں مسلسل چل رہے ہیں تھک رہے ہیں ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں اور ایک ایک سے کہہ رہے ہیں کبھی خاندانوں کے پاس جا رہے ہیں کبھی افراد کے پاس جا رہے ہیں کبھی قبیلوں کے پاس جا رہے ہیں اور ہر ایک سے یوں کہہ رہے ہیں میں ایک بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہوں ایک بہت بڑا کلمہ لے کر آیا ہوں کا اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتار لو اور ایک اللہ کو تن تنہا ایک اللہ کو تن تنہا اپنا مالک اور خالق مان لو آپ اسی کو لے کر میرے بھائیوں چل رہے ہیں مسلسل ان فکروں میں آپ چل رہے ہیں یہ ہمارا اجتماع جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے ہمارا اجتماع جو ہے بھائی اب اسی کی ایک کڑی ہے یا جمع ہونا اتنا سارا انتظام کرنا کا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے اب کچھ سن لیں گے سن کے چلے جائیں گے یعنی نہیں میرے بھائی اجتماع ایک بہت بڑا مقصد ہے عمومی ہدایت کا ایک دروازہ ہے جس اجتماع سے اللہ پاک عمومی انسانیت کی ہدایت کے دروازے اللہ کھولتے ہیں اجتماع میں آنے والا ہر آدمی جب اپنا وقت اجتماع میں صحیح گزارتا ہے جب یہ اپنا وقت صحیح گزارتا ہے اپنا وقت امان میں لگاتا ہے ذکر دعا میں لگاتا ہے ہاں اجتماع کے تین دن کو وصول کرتا ہے کہ میں اجتماع میں ایسے نہیں آیا چلو گھر بیٹھے تھے تو آ گئے محلے کے کچھ لوگ آتے تھے گاڑی میں جگہ تھی بیٹھ گئے آ گئے چلو فرصت تھی تو چلو اجتماع میں چلے گئے ہاں لوگ اجتماع میں جا رہے تھے تو میں بھی اجتماع میں آ گیا نہیں میرے بھائیوں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہاں اجتماع تو امال کے مجموعے کا نام ہے اس زمین پر اعمال زندہ ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام والی محنت اور آپ کی فکر یہاں کی جائے گی اور وہ اعمال زندہ ہوں گے اور وہ اللہ سے رونا اللہ سے دھونا اور اللہ سے مانگنا کا وہ زندہ ہوگا کہ اس اعمال کے نتیجے میں اللہ پاک اس اجتماع کو اللہ عموم ہدایت کا دروازہ بناتے کہ اس کا اجتماع اس اجتماع سے کا اللہ پاک عالمی خیر وجود میں لاتے ہیں ہاں اور نئے نئے آنے والے اجتماع میں آتے ہیں کا تین دن اجتماع کے ماحول میں رہے تین دن ایمان امار کی باتیں سنی اور موت اور آخرت کو سنا اور ایک ماحول میں رہے اور اپنی نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اپنا امار کا اہتمام کیا اور رات کو اٹھ کر اللہ سے رونا ہوا وہ تین دن اجتماع میں آیا تھا لیکن وہ اپنی زندگی کا یہاں سے فیصلہ کر کے جاتا ہے یہاں سے وہ ہاں کہ کبھی اجتماع میں نہیں آیا تھا آج اجتماع میں آیا ہوں آج اجتماع میں آیا ایک ہی بیان سنا ہے خالی ہاں ایک جوان ملا بھروچ میں پہلی مرتبہ وہ آیا تھا پہلی اور پہلے دن آیا نہیں تھا دوسرے دن آیا دوسرے دن آیا اور ظہر کی نماز کے بعد بات سنی تو اثر میں اس کا اندر کیا دل کیا رہا ہے یار اجتماع میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اجتماع میں تو ایسی فکر ہوتی ہے اور اجتماع میں تو کیا کیا فکر ہو رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو بناؤ اس لیے کہ زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے زندگی کا حساب دینا ہے جنت اور جہنم ہے ہاں ایسی بات تو میں نے کبھی نہیں سنی تھی ہاں کتنی بڑی زبردست محنت اور فکر ہے کہ اپنی ذات سے لے کر کتنی بڑی ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے دین پر چل لینا کہ یہ ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی نیا آنے والا جوانی کہہ رہا ہے اجتماع میں ابھی ایک بیان سنا ہے کہہ رہا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ایک ایمان والی کی ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے کا ایک کلمہ پڑھنے کے بعد کا اس کی اپنی ذات سے لے کر اس کے اپنے گھر سے لے کر اس کے اپنے خاندان سے لے کر اس کے اپنے محلے بستی سے لے کر اس کی ذمہ داری تو عالم کی ہے کہ عالم کے بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے اور ایک ایک انسان کو اللہ کے ناز... اللہ کے نبی کے لائے ہوا کلمہ نصیب ہو جاوے یہ تو بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے ایک نیا آنے والا آدمی کا ایک بیان اس نے سنا ہے اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہاں یہ اپنے دل سے فیصلے کر رہا ہے اجتماع تو میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں اجتماع کس کو کہتے ہیں بھائی ہاں اگر اجتماع میں اعمال نہیں ہے محنت نہیں ہے فکر نہیں ہے اپنے آپ کو امال کا پابند آدمی بنا نہیں رہا ہے اپنے وقت کا پابند آدمی اپنے آپ کو بنا نہیں رہا ہے جیسے گھر تھے ویسے یہاں جی چاہے اٹھ کر چلے گئے جی چاہے اٹھ کر چلو ناشتہ کرنے چلو پانی پینے چلو جی چاہے تو اٹھ کر چلے گئے دوستوں کی محفل لگی جا کر بیٹھ گئے کہ جیسے اپنے گھر میں رہتا تھا جیسے اپنے محلے میں رہتا تھا کا اجتماع کو ویسا ہی سمجھ لیا اب اجتماع میں آنے کے بعد وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے ابھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے ہاں اس لیے ہمارے مولا ابراہیم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اجتماع تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے اگر اعمال نہیں ہے آدمی اپنے آپ کو اعمال کا پابند نہیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اجتماع کے آماد کی پابندی میں نہیں چل رہا چلا رہا ہے تو یہ تو میلہ ہے جیسے دنیا میں میلے لگتے ہیں جب جی چاہے چلے گئے جب جی چاہے تو آ گئے جو جی میں چاہا وہ کر دیا یہ تو خواہش ہے اور خواہشات کا نام دین نہیں ہے خواہشات کا نام ہاں خواہشات کا نام دین نہیں ہے دنیا میں خواہشات پھیلے گی اور خواہشات دین نہیں ہے بلکہ دین تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا اور جناب رسول اللہ شاسن کے طریقوں کا اپنے آپ کو پابند بنا دے گا ہاں دین تو پابندی کا نام ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو جس نے اپنے آپ کا سر اور اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دیا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا خالق اور مالک ہے ہاں اب میری نہیں چلے گی اب میری نہیں چلے گی اب میری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تیرا حکم چلے گا اور تیرے نبی کا طریقہ چلے گا اب میری نہیں چلے گی یار اس لیے میرے بھائیوں کا ہمارا اپنا یہ اجتماع جو ہے وہ نبیوں کی محنت کی اور نبیوں کے فکروں کی ایک کڑی ہے جس اجتماع کے ذریعے سے ہر گھر جا کر ہر فرد کو کی دعوت دی جا رہی ہے کبھی اجتماع ہو رہا ہے کا ان فکروں کے ساتھ اجتماع میں آنا ہے اور ان اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اجتماع میں رکھنا ہے پھر اس اجتماع سے جو خیر وجود میں آئے گی کا وہ خیر اللہ پر اس خیر کا حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اس خیر کا حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے پہنچا دیا اللہ نے ہمیں ہاں اور مجمع تو بھی آئے گا کہ یہ مجمع تو وہ ہے جس مجمے نے یہ وہ ہمارے ساتھی ہے کہ جن ساتھیوں نے ایک مجمے کو دعوت دی ہے بولو دیے نہیں بھائی ہر گھر جا کر ہر فرد میں کو اور ہر ایک کو کہا ہے کہ اجتماع ہے اس تاریخوں میں ان جگہ پر ہر اجتماع میں پہنچنا ہے یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں کہ جن ساتھیوں نے ایک بہت بڑے مجمع کو دعوت دی ہے اور ہماری دعوت پر وہ مجمع آ رہا ہے ہماری دعوت پر وہ مجمع ہاں اللہ لا رہا اس مجمعے کو آئے گا ہر جگہ ماشاءاللہ مجمع اچھا پہنچ رہا ہے ہر جگہ پر ہاں بہت مجمع رجوع ہو رہا ہے ایمان والوں کا اللہ کی طرف رجوع اعمال کی طرف رجوع دعاؤں کی طرف ہاں، امت آ رہی ہے ہم نے اس مجمع کو میرے بھائی جو دعوت دی ہے اس مجمع کو دعوت دینے کے بعد ہم خود غافل ہو جاوے تو بھائی ارے بولو بھائی ہم نے اپنے بچے کے ونیمے کی دعوت دی اور جس نے دعوت دی ہے وہی غائب ہے تو بولو کیا ہوگا بھائی کیا ہوگا اس نے تو ہماری مزاق کر دی کھیل کر دیا ہمارے ساتھ کہ اس نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر پر ولی میں گی اور یہ خود تو ہے نہیں یہ خود تو حاضر نہیں ایسے میرے بھائیوں ایک مجمے کو ہم نے اس بنیاد پر دعوت دی ہے اور اللہ اس مجمع کو لائے گا لا رہا ہے ہاں بہت سا مجمع ایسا ہوگا جو اجتماع میں پہلی مرتبہ آئے گا ہر جگہ پر ایسا مجمع بہت پہنچا ہے زونوں کی جماعتیں چلی ہے ماشاء اللہ اور ایسے ایسے نئے ایمان والے جن کے جن کے کلمے کا ٹھکانا ہے ایسے نئے نئے لوگ کا اجتماع میں آ رہے اس مجمے کو ہم نے جا کر دعوت دی ہے اب میرے بھائیوں کا آنے والے مجمے کا وقت ہم وصول کریں کیا اجتماع میں آنے والا ہمارا بھائی کا اس کا وقت صحیح اجتماع میں اعمال میں لگے محنت میں لگے فکروں میں لگے ہاں ایک یکسو ہو کر کائس کی اجتماع کی محنت فکروں میں لگے اللہ کے دین کی باتیں اللہ کے ولیوں کی زبان سے نکل رہی ہے بڑی خیر کہائی کی بھلائی کی باتیں ہماری فائدے کی باتیں ہے مجمع ان باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہوں اور ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں آنے والے مجمع کا وقت صحیح اجتماع میں لگا ہم اس مجمع کا وقت وصول کر سکتے لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا پڑے گا ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پنڈال باندھ دیا ہے اور ایک مجمع کو دعوت دی ہے وہ آئے گا بات سنے گا وہ تو ان کے لیے ہے ہم تو پہلے اللہ نے پہنچا دیا تھا ور جماعت کے نام سے ہم نے بھی ان کو دعوت دی ہے وہ سب ان کے لیے ہے اور اجتماع اور اعمال کے موقع پر کہ ہم غافل بن کر غفلت کے ساتھ کہاں اجتماع میں چل رہے ہو رہے نہ ہم اس مجبے کا وقت وصول کر سکیں گے نہ اس اجتماع سے ہماری اپنی ذات کو کچھ فائدہ ہوگا نہ ہماری اپنی ذات کو کچھ فائدہ ہوگا نہ آنے والا مجمع جو ہے اس اجتماع سے کچھ لے سکے گا اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت ہے یہ سارا انتظام جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والا آدمی اجتماع میں آوے تو یکسوئی کے ساتھ کائن ساری فکروں سے کٹ کر کا میں اجتماع میں اس لیے آیا ہوں ساری سہولتیں اللہ نے بنا دی ہے ساری سہولتیں مہیا ہے کا وقت پر ضرورت بھی پورا کریں گی وقت پر کھانا بھی کھائیں گی وقت پر سوئیں گی بھی وقت پر ہماری اپنی ساری ضرورتیں پوری کریں گے لیکن سارا انتظام آسانی کے ساتھ بنایا ہوا ہے وہ ہماری اپنی آسانی کے لیے ہے ہم اپنا اپنی ضرورتیں اپنے وقت پر پوری کریں گے لیکن ہمارا اپنا مقصد اور ہماری اپنی دھون اور فکر یہ ہو کہ اس اجتماع کا وقت ہم آنے والے مجمع کے لیے کیسے پورا پورا وصول کریں تاکہ آنے والا مجمع کائن فکروں میں رہتے رہتے ان اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے سنتے کا اجتماع بھی ایک ایسا ماحول بن گیا اعمال کا ایمان کا دین کی محنت کا ایمانی باتوں کے مذاکرے کا آپس میں بیٹھے ہیں تو اسی کے مذاکرے آپس میں بیٹھے ہیں اسی کے مذاکرے ضرورت پورا کرنے جا رہے ہیں تو اور کوئی بات نہیں ہے اسی کے آپس میں مذاکرے ہو رہے ہیں اعمال کے ایمان کے آخرت کے موت کے کئی ہی مذاکرے اس کا ایک عموم ماحول میرے بھائیوں اجتماع میں اس اس پنڈال میں اور اس اجتماع گاہ میں کا وہ ایک عمومی ماحول بن جائے گا میرے بھائی امید ہے امید ہے کہ اللہ اس اجتماع سے جو اجتماع میں آیا تھا بیان سننے کے لیے اور وہ تین دن میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گا اور وہ کھڑا خود کھڑا ہو کر کہے گا کہ تین دن اس کے لیے کافی نہیں ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے کھڑا ہوگا کہ مجھے چار مہینے لگانے چاہیے مجھے چلا لگانا چاہیے آیا تھا اجتماع میں تین دن کے لیے اب یہ چار مہینے کے فیصلہ کر رہا ہے یا چلہ کا فیصلہ کر رہا ہے زندگی کا رخ صحیح کرنے کا فیصلہ کر اس لیے میرے بھائی ایک عظیم اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت دی ہے عجیب ایک محنت ہے اللہ ہم سب کو اس محنت کی قدر کی توفیق نصیب فرما ہے ہاں اس اجتماع کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے بہت سے لوگ گزشتہ سال اجتماع میں ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے ساتھ کتاور جماعت میں بھی آئے تھے ہمارے پنڈال میں ہمارے ساتھ تھے ہم ان کے ساتھ کھانا پینا کر رہے تھے لیکن آج کا وہ ہمارے درمیان نہیں ہے اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دے دیا اللہ نے ہمیں ایک موقع کا ایک اور اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہاں ایک موقع اللہ نے ہمیں اور دے دیا اللہ ہم سے کچھ لینا چاہتے تھے اور اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے تھے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دے دیا اور خطہ اور جماعت کے نام سے اللہ نے ہمیں بلایا میرے بھائیوں بہت بڑی خیر کے رکنے کا خدا نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا ہاں کہ خیر وجود میں آئے گی دنیا میں امن و امان قائم ہوگا چین سکون دنیا میں زندہ ہوگا ایک پاکیدہ معاشرہ پاکیدہ ماحول دنیا میں قائم ہوگا انسانوں کی زندگیوں میں ایمان حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگا اعمال زندہ ہوں گے ہاں اللہ کے فرائض زندہ ہوں گے آج میرے بھائیو دیکھو کیا حال ہے میرا اور آپ اور امت کا کیا حال ہے مسجدیں ہماری خالی ہے اتنے سال کی محنت کے نتیجے میں کام ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مسجد میں سو ٹکا نمازی بن گئے وہ کارگزاری سنا سکتے ہیں بھائی ہاں کا اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں اتنے سال سے محنت میری اپنی مسجد میں میرے اپنے محلے میں اور میری اپنی بستی میں کئی محنت زندہ ہے لیکن ابھی تک کا میرے محلے میں سو ٹکا نماز کا ماحول کا تک نہیں بنا حالانکہ اسلام کا کتنا بڑا اہم فریضہ ہے ایمان کے بعد نماز ایمان کے بعد کا ایمان کی نشانی نماز ہے اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے لیکن اتنے سال کی محنت کے نتیجے میں ابھی ہم اپنی محلے بستیوں میں کہ ہم ابھی سو ٹکا نماز کا ماحول قائم نہیں کر سکتے سو ٹکا نماز کا ماحول ہماری اپنی بستیوں میں ابھی تک نہیں بنا وجہ کیا وجہ کیا ہے محنت اتنے سال سے ہو رہی ہے قربانیاں اتنے سال سے دی جا رہی ہے لیکن ابھی ہم اپنے محلے بستیوں میں کا اس کا نمونہ ہم قائم نہیں کر سکے ہیں ہمارے اپنے محلے بستیوں کے معاشرے کو دیکھو کیا ماحول ہمارے اپنی بستیوں میں ہے ہمارے اپنے گھروں میں کیا معاشرہ ہے زمانہ تو وہ تھا اللہ کا نبی علی سر علی سرد کے زمانے میں کا منافق بھی جماعت کے چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا ایک منافق کا جماعت کے چھوڑنے کی ہمت منافق نہیں کرتا تھا نماز نہیں جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کا محنت کے نتیجے میں وہ ماحول بن گیا تھا کا ایک منافق جماعت کے چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور میرے بھائیوں محنت میں کمزوری آ گئی محنت چھوٹی محنت کو ہم نے رواج دے دیا جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ آج ہمارے اپنے محلے بستیاں ہمارے اپنے محلے کی مسجدیں کامال نماز سے خالی ہے ہمال نماز سے آج خالی ہے کا محنت میں اتنی بڑی زور اور کمزوری آ گئی اتنی بڑی کمزوری ہماری اپنی محنت اور فکروں میں آئی کیا نماز جیسا اہم فریضہ کا امت کی زندگی میں کا اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتے اس کا نمونہ ہم پیش نہیں کر سکتے پھر میرے بھائیوں حالات دنیا میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا دنیا میں حالات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا دنیا میں پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا ہر انسان دنیا میں پریشان ہے ہاں حالات کا شکار ہے اور ایسی ایسی اسٹی میں سوچی جا رہی ہے کہ ایمان والا کا ایمان والے کا اپنے ایمان پر جمنا مشکل ہو رہا ہے کس کس انداز سے کیا کیا محنتیں اس ایمان والے کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس کو اپنے خدا سے تعلق کو توڑنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا محنتیں اور کیا کیا چیزیں دنیا میں چلائی جا رہی نہیں تو میرے بھائیوں محنت میں تو اللہ نے وہ طاقت اور تاثیر رکھی اللہ کے نبی علیہ سلاۃ السلام نے ادیب نے حاتم سے فرمایا ابھی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہے ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہاں اور آپ علیہ سلاد السلام ادیب نے حاطم سے کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں ایمان دے گا اللہ تمہیں کلمہ دے گا تم مسلمان ہوں گے تم مسلمان ہوں گے اور اللہ وہ دن دکھائے گا کہ دنیا میں ایمان اور اعمال کا ایسا ماحول بن جائے گا وہ بھی انداز سے اور دنیا میں اس ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کی بنیاد پر ایسا امن و امان دنیا میں قائم ہوگا ایسا چین سکون دنیا میں زندہ ہوگا کہ ایک جوان حسین خوبصورت لڑکی تنے تنہا یمن سے چلے گی خوبصورت حسین جوان لڑکی یمن سے چلے گی اپنے زیورات داگن اور داگنوں کے ساتھ لدی ہوئی ہاں زیورات پہنے ہوئے ہیں حسین خوبصورت ہے اور تنے تنہا وہ یمن سے چلے گی اور آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرے گی اور طواف کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا جائے گا اس کا انٹرویو لیا جائے گا کہ ترے طرح زیورات کے ساتھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ تو یمن سے چلی ہے پیدل اور آ کر بیت اللہ تک پہنچی ہے راستے میں نے کیا دیکھا راستہ کیسا دیکھا راستے میں کیا ماحول نے دیکھا تو وہ حسین جوان خوبصورت لڑکی انٹرویو دے گی نہ مجھے اپنی عزت پر کوئی خطرہ تھا نہ مجھے ہاں نہ مجھے اپنی عزت پر کوئی خطرہ تھا نہ میرے اپنے داخلوں کے بارے میں مجھے کوئی فکر اور کوئی خوف تھی جو ملتا تھا بڑا ہوتا تھا بڑا ہوتا تھا تو باپ سمجھتی تھی میں مجھے باپ کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے بہن کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ میری بہن نہ میری عزت پر خطرہ نہ میرے میرے داغینوں کا مجھے کوئی خوف کا وہ امن و امان دنیا میں اللہ قائم فرمائیں گے عجیب نے حاطم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا اللہ نے مجھے کلوا نصیب فرمایا میں ایمان میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ سراد السلام نے جو بشارت مجھے سنائی تھی آپ نے جو بات مجھے کہی تھی وہ بات میں نے اپنے آنکھوں سے سنی میرے کانوں سے سنی اور میں نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ تنے تنہا یمن سے چلی ہے اور بیت اللہ تک پہنچی ہے اور آپ علی سرات السلام نے جیسا فرمایا تھا کہ ویسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ امن و امان اللہ قائم فرمائیں گے اس محنت میں اللہ نے وہ طاقت اور تاثیر رکھی اللہ نے وہ طاقت رکھی اللہ ہمیں اس محنت کی قدرداری نصیب فرماوے اور اللہ ہمیں اس محنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہاں آدمی سمجھ کر کرے گا تو پھر چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا بھائی ہاں صحابہ اس محنت کو سمجھ کر کر رہے تھے کہ اللہ نے اس محنت میں اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں اس محنت, اس محنت پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں کئی وعدوں کے یقین کے ساتھ صحابہ اس محنت میں لگ رہے تھے اس محنت پہ صحابہ چل رہے تھے ہاں تو جس لائن کی قربانی دینی پڑتی تھی میں صحابہ کے لیے قربانی دینا آسان تھا جان دینے کا موقع آیا تو ہاں جان اللہ کی ہے جان اللہ کی ہے اسے اللہ نے دی ہے اور اس اللہ کے نام پر دینا ہے اور اس کے نام پر دینے میں کیا ہے جان دینے کا موقع آیا اپنی سعادت سمجھ کر جان دے رہے مال کے لگانے کا موقع آیا مال کے لگانے کا موقع آیا کا اپنی سعادت سمجھ کر مال لگا رہے ہیں کہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس مال کو کا اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے اللہ کے نام پر لگانا ہے جس سے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور انسانوں کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال زندہ ہو کا اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت مال ہے کا اس مال کو اللہ کے لیے لگانا ہے اللہ کا حکم ہے ہاں اللہ نے کارون کو اللہ نے مال دیا کارون کو اللہ نے مال دیا اور مال دے کر اللہ رہبری کر رہے ہیں تیری مالداری میں تجھے کیسے جینا ہے اب تقی کی ماتا کملہ خدار آخرا اور آتن سے نصیب دنیا مال اللہ کی نعمت ہے اور اس مال کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کو تلاش کر کہ اس مال کو میں کہاں لگاؤں کس جگہ پر لگاؤں کیسے لگاؤں کہ جس سے میرا پیدا کرنے والا مالک اور خالق مجھ سے راضی ہو جائے تو میرے بھائیوں صحابہ محنت کو سمجھ کر کر رہے تھے مال کے لگانے کا موقع آیا مال کے لگانے کا موقع آیا مالدار کے اندر کا جذبہ ہے غریب کے اندر کا جذبہ ہے اللہ کے نام پر مال لگانے کا موقع ہے اللہ کے اللہ کے لیے مال لگانے کا موقع ہے ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے میرا لگ جاوے میرا ہاں میرا لگ جاوے بڑا چھوٹا مالدار غریب مرد عورت جوان بوڑھا ہر ایک کے اندر کا جذبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رکھ دیا یہاں تک کہ گھر کا جھاڑو بھی لا کر رکھ دیا پہننے کے کپڑے بھی لا کر رکھ دیے کہ اللہ کے دل کی نسبت پر لگانے کا موقع ہے اور ایک غریب صحابی ہے غریب صحابی ہے گھر میں کچھ نہیں ہے ہاتھ پیر سے معذور ہے ان کے اندر کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر مال کے لگانے کا موقع ہے اللہ کی نسبت پر مال لگانے کا موقع ہے کا اندر کا جذبہ ہے کا وہ رات پر مزدوری کر کے کا پوری رات کی مزدوری میں تین کھجوریں ملی ہے کا ان تین کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ سرد السلام کی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ سرد السلام آواز کان میں پڑی تھی گھر میں کچھ نہیں تھا گھر میں کچھ نہیں تھا لیکن اندر کا جذبہ اور اندر کا ایک ولولہ تھا کہ اللہ کے نام پر مال کے لگانے کا موقع ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے پوری رات محنت مزدوری کر کے تین کھجوریں کمائی ہے اور تین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ علی سرات رات و سال فرمایا اس مال کے ڈھیر پر ان تین کھجوروں کو رکھ دو اللہ اس کی برکت سے اس پورے مال کو اللہ قبول فرما دیجیے اندر کا جذبہ ہاں جان جا رہی ہے زخموں سے چور ہے زخموں سے چور ہے موت دکھ رہی ہے اور اندر کا جذبہ یہ ہے اندر کا جذبہ یہ ہے میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں زمین پر گسیٹ رہے ہیں موت دکھ رہی ہے بدن سے خون جاری ہے کیا مجھے اٹھا کر لے جاؤ مجھے اٹھا کر لے جاؤ کیا کر سکوں گے زخموں سے چور ہے گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ کے دن کی نسبت پر لگانے کا موقع ہے کہ مجھے اٹھا کر لے جاؤ کہ میں اللہ کے دن کے لیے کچھ کر سکتا ہوں ہر ایک کے میرے بھائیو اندر کا ون والا اندر کا جذبہ ہاں مال اللہ کی امانت ہے جان اللہ کی امانت ہے جب میرے بھائیوں صحابہ کام کو کام سمجھ رہے تھے کام کو کام سمجھ رہے تھے اور کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے تھے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے مجھے اللہ نے کلمہ دیا ہے مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کیسے پہنچ جاوے اور قیامت تک کا آخری انسان کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاوے کہ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے اب اس کے لیے اس کے لیے اپنی جان بھی لگا رہے ہیں مال بھی لگا رہے ہیں گھروں میں فاقوں کو برداشت کر رہے ہیں تنگیوں کو برداشت کر رہے ہیں گھر میں عورتیں میرے بھائیوں اپنے جذبات کو قربان کر رہی ہے تنگی ترسی کو برداشت کر رہی ہے ہر ایک کے اندر کا میرے بھائیوں جذبہ ہے مالدار کا ہے غریب کا ہے جوان کا ہے بچوں کا ہے ہاں بچے ایڑی کے بل کھڑے ہو رہے ہیں ہاں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ سلاد السلام ہمیں بھی لے جاؤ ہاں عورتوں کے اندر کا جذبہ ہے ہمیں بھی لے جاؤ جان ہماری اللہ نے دی ہے یہ اللہ کے نام پر لگ جاؤ ہمیں بھی لے جاؤ میرے بھائیوں محنت کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ اللہ السلام نے امت کے ہر فرد کو اندر کا یہ جذبہ بنا دیا تھا ہر ایک کو زندگی کا مقصد سمجھا دیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی محنت ہے ہاں دنیا میں کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا کہ یہ دنیا اس کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ہماری خواہشات کو اللہ جنت پہ پوری فرمائیں گے کہا بھائی ہاں الفیا الا کمفی سکم الفیا ماتدار مزلم غفور الرحیم ہاں۔ کا چاہتے تو اللہ کہاں پوری فرمائیں گے کہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ہاں تمہاری ہر چاہت تمہاری ہر ارمان تمہاری ہر تمنا اور تمہارے اندر کا ہر جذبہ کام تمہارے تو ہم پورا فرمائیں گے تمہارے لیے جنت میں وہ تمہارے لیے مہمان کھانا ہے وہ کیا ہے بھائی کا جنت ایمان والے کے لیے مہمان کھانا ہے ایمان والا جنت میں اللہ کا مہمان بن کے جائیں گے اور اللہ میں ہوں گے اللہ کون ہوں گے بھائی ہاں کا اللہ میں ارے دنیا کا تھکا ہوا اللہ کے دن کی محنت کرتا ہوا ایمان عمل نماز پر کرتا ہوا اور زندگیوں میں اللہ کو دین کو زندہ کرتا ہوا کئی دنیا میں انسان تھکا ہوا کئی اللہ کے گھر پر پہنچے گا کئی جنت میں اللہ اس کو اپنا مہمان بنائیں گے اور جنت میں اللہ میزبان بنیں گے اور اللہ بندوں سے کہیں گے تمہاری ہر چاہت کو یہاں پوری کی جائے گی مانگو تمہاری ہر تمنا یہاں پوری کی جائے گی حضر امین غفور الرحیم تم اللہ کے مہمان بنو گے جنت تم جنت میں اللہ کے مہمان بنو اللہ تمہارا میزبان بنے گا اور تمہاری ہر چاہت جنت میں اللہ پوری فرمائیں گے کہ اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مہمان بننا ہے اللہ کا بندہ بننا ہے اور جنت میں جانا ہے اور دنیا میں چین سکون کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے عزت راحت آرام کے ساتھ دنیا میں سے چین سکون کی زندگی گزارنا ہے اس کے لیے اللہ کہتے ہیں میرے بندو ہم نے تمہیں ایک مبارک محنت عطا فرمائی امن اللہ کا مہمان بننے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم پر رحم فرما کر کرم فرما کر ہم نے تمہیں ایک محنت عطا فرمائی ہے جس کو ہم دعوت اور تبلیغ کی محنت کہتے ہیں دین کی محنت کہتے ہیں اللہ فرماتے میرے بندو ہم نے تمہیں یہ محنت عطا فرمائی ہے کا اس محنت کی بنیاد پر ہمارے اپنے اندر کے جذبات کو قربان کر دو جیسے صحابہ نے قربان کی جیسے ہاں صحابہ نے قربان کی ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے ہاں بیوی سے ملاقات کی ہے غسل کی تیاری ہو رہی ہے نئی شادی ہوئی ہے ابھی بیوی سے ملاقات کی ہے مسل کی تیاری ہو رہی ہے اور اللہ کے دن کی نسبت پر آواز لگ رہی ہے آواز لگ رہی ہے یا خیر اللہ ایر کبھی ثواب اللہ بڑک بھی اللہ کے دن کے مجاہدوں اللہ کے دن کا تقاضہ ہے اس تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کر دو اپنے آپ کو پیش کر دو اپنے آپ کو آگے کر دو ہاں کا غسل کی تیاری کرنے والا غسل کرنے کا انتظار نہیں کر رہا ہے غسل کرنے کا انتظار نہیں کر رہا ہے کہ خیر اللہ نے میری مقدر میں کی ہے ایک موقع خدا نے مجھے دیا ہے اگر میں غسل کی تیاری میں غسل میں رہ جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ خیر کا موقع ہاتھ سے نکل جائے خیر کا موقع ہاتھ سے ہاں خیر کا موقع ہاتھ سے نکل جاوے کا غسل چھوڑ دیا اور راہ خدا میں جا کر جان دے دی راہ خدا میں جا کر جان دے دی ہاں بڑی ترمندا کے بعد شادی ہو رہی ہے ہاں بڑی ارمان تمناؤں کے بعد شادی ہو رہی ہے ہاں اور شادی کا سامان خرید رہے ہیں شادی کی تیاری ہو رہی ہے شادی کا سامان خرید رہے ہیں اور خریدی کر کے نکاح پڑھنا ہے اور بیوی سے ملنا ہے اور اللہ کے دن کی نسبت پر آواز لگ رہی ہے ایک خیر کا موقع آ گیا اس نے حدیث کلسی میں فرماتے ہیں ان دلی رب کم دفاع تم پتا رہا اللہ کی طرف سے خیر کے موقع اللہ بندے کو دیتے ہیں ہاں اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں تو خدا کی طرف سے کا خیر کی لہر چلتی ہے ربانی لہر چلتی ہے کا اس خیر کے موقع کی اگر ایمان والا قدر کر لیتا ہے اس ایمان والا کا اس خیر کے موقع کی قدر کر لیتا ہے اللہ اس خیر کے ذریعے سے بندے کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی بہت بڑی خیر لینے والا بن جاتا ہے ہاں اور اگر یہ اپنے آپ کو اس خیر کے موقع پر نہیں سنبھالتا ہے اور اس کی قدر نہیں کر رہا ہے تو بہت بڑی خیر جو اس کے حصے میں آنے والی تھی کا اس خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس خیر سے آدمی ہاں پھر زندگی پر آدمی پچھلا ہے کا وہ خیر بھی زندگی میں اس کے پاس کافی نہیں آتا ہاں کشادی کی تیاری کر رہے ہیں نکاح پڑنا ہے ہاں اور اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا سارا پروگرام کینسل سارا پروگرام ہاں سارے ارمان قربان کبائی سے سیدھے چلے اور راہ خدا میں جا کر جان دے دی راہ خدا میں جا کر جان دے دی اس لیے میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں میرے بندو ہم نے تمہیں ایک محنت دی ہے بہت بڑی عظیم ایک اونچی محنت اور وہ محنت ہم نے تمہیں دی ہے اس محنت کی تم قدر کرو گے اس محنت کو اپنے سینے سے لگاؤ گے اور اس محنت کی بنیاد پر اپنے سارے تقاضوں کو قربان کروں گے اپنے خواہشات کے اپنے اندر کے جذبات کو قربان کروں گے تو اللہ اس محنت کی قربانی کی بنیاد پر اللہ خیر ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے اللہ کا تعلق ہمیں بھی ملے گا کلمے کی حقیقت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے اور موت اور آخرت کا فکر اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے گا اور ہماری اپنی اس قربانیوں پر اللہ نہ معلوم کتنوں کو ہدایت نصیب فرمائیں گے اور کتنے لوگ اس خیر کے مستحق بن جائیں گے اور کتنوں کی زندگیوں میں خیر زندہ ہو جائے اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ نے مجھے اور آپ کو اجتماع جو ہے وہ ایک موقع اللہ نے خیر کا مجھے اور آپ کو دیا ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے اس خیر کے لٹنے کا ایک موقع دیا ہے ہاں، اور ہم میزبان ہیں آنے والا مجمع جو ہے ہمارا مہمان ہے جس کو ہم نے دعوت دی ہے ہماری دعوت پر اجتماع میں آ رہا ہے وہ ہمارا مہمان ہے کے میزبان ہے ہاں، اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے مہمان کی عزت کرے مہمان کا خیال کرے اب میرے بھائیوں وہ مجمع تو آئے گا ہمارے اجتماع میں ہاں، ہمارے پنڈال میں تین دن رہے گا ہم نے بلایا ہے ہاں۔ آئے گا مجمع ہاں لیکن اگر ہم نے اس مجمے کا خیال نہیں کیا اور ہم نے اس مجمے کو اگر نہیں سنبھالا اور ہم نے اس مجموعے پر محنت نہیں کی اور اس مجموعے کو ہم نے اگر آمان میں اگر نہیں لگایا اور یہ ماحول ہم نے اپنے پنڈال میں نہیں بنایا اور اجتماع گاہ میں نہیں بنایا تو دعا تک یہ مجمع آیا ہے بلایا ہے آئے گا لیکن آنے کے بعد وہ خالی ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا اس کے لیے میرے بھائیوں خطہ وار جماعت کے نام سے اللہ کچھ بندوں کو خیر دینے کے لیے کا اجتماع سے پہلے اللہ بلاتے اجتماع کا ہاں۔ اور ان کی فکروں پر اس مجمع کی فکر پر کا یہ مجمع ابھی سے اپنے پنڈال میں وہ فکر اور ماحول کو زندہ کر لے گا آنے والا مجمع کا وہ اپنی فکروں میں اپنے ساتھ جڑتا جائے گا اپنے ساتھ ہاں یہاں فکر ہوگی تو آنے والا ہر آدمی جو ہے کا اس ماحول میں فکروں میں ہمارے ساتھ جڑ جائے گا اور اگر ابھی سے غفلت ہے تو بھائی ابھی سے غفلت ہے تو کہ چلو بھائی کتنا بار جماعت میں آئے ہیں بلایا تھے ہوا آ گئے ہیں ہاں، یہ تو میرے بھائیوں کو گریڈ تو ہے نہیں یہ کوئی گریڈ تو ہے نہیں کیونکہ خطاوار جماعت کے نام سے اجتماع میں ایک گریڈ ملتا ہے یہ گریڈ نہیں ہے میرے بھائی یہ تو ایک ذمہ داری ہے یہ تو کیا ہے بھائی ہاں کتاب جماعت کے نام سے وہ گریڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری ہے کہ آنے والا مجمع کا وقت ہمارے اپنے کندھوں پر امانت ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آنے والا جو مجمع آ رہا ہے اس مجمے کا وقت ہم تین دن میں اتنا وصول کر لے بے اور اس مجمعے پر اتنی محنت کر لے بے اور اس محنت کے لیے ہم اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرے اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے کا اس مجمعے پر محنت کر کے اس مجمعے کا اتنا وقت وصول کر بے کہ وہ مجمع یہاں سے واپس ہو رہا ہو وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر کے واپس ہو رہا ہو ہاں دعا کے بعد اپنے گھر پر جا رہا ہو تو ہر گھر لوٹنے والا کے دل پر اس کا ایک احساس ہو اس کے دل پر اس کا ایک احساس ہو ہر واپس جانے والا خوشی کے ساتھ نہ جا رہا ہو بلکہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر یہاں سے واپس جا رہا اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہوا یہاں سے واپس جا رہا یا تو وہ اپنے راہ خدا میں نکلنے کی ترتیب بنا رہا ہو یا تو واپس ہو رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ بہت بڑی خیر ہے بہت بڑا مسئلہ آخرت کا ہے دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے چند سالوں کی ہے دنیا کا راحت و آرام چند سالوں کے لیے ہے وقتی ہے دنیا کی ہر چیز تھوڑی ہے دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے ختم ہو جائے گی مسئلہ تو میرا اور آپ کا اور دنیا کی انسانیت کا آخرت کا مسئلہ ہاں مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے دنیا تو خیر گزر رہی ہے ہر ایک دنیا میں جی رہا ہے مالدار بھی کھا رہا ہے غریب بھی کھا رہا ہے مالدار بھی سو رہا ہے غریب بھی سو رہا ہے مالدار کے لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہے غریبوں کے گھروں میں بھی ہو رہی یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے یہاں کا آرام بھی بہت تھوڑا یہاں کی تکلیف بھی بہت تھوڑی یہاں کی ہر چیز بہت مختصر اثر اصل تو زندگی آخرت کی ہے اور بہت بڑا مسئلہ آخرت کا ہے جس آخرت کے مسئلے کو لے کر دنیا میں ہر نبی دنیا میں آئے تو دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں دردر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں کڑوی کسیریاں سن رہے ہیں حالات تنگیوں کو برداشت کر رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ کے سامنے آخرت میں آخرت کا مسئلہ لے کر خدا کے سامنے ہر ایک رو رہے ہیں کہ اللہ انسانیت کا جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے آخرت کی لمبی چوڑی زندگی کا مسئلہ ہے قبر کا مسئلہ ہے نہ معلوم موت کس حال میں آئے گی موت کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں ہاں مسئلہ تو اصل میرا اور آپ کا اور دنیا انسانیت کا آخرت کا مسئلہ اللہ کرے اللہ کرے ہمارا اپنا یہ اجتماع کا وہ خیر کی ایک کڑی بن جاوے اور اللہ اس اجتماع کے ذریعے سے آنے والا ہر آدمی یہاں سے خیر کو لے کر جا رہا ہو اور یہ خیر پوری دنیا میں منتقل ہو رہی ہو اور دنیا میں اس بنیاد پر قربانیاں وجود میں آ رہی ہو اور دنیا میں خیر پھیل رہی ہو دنیا کے زندگی انسانوں کو ایمان مل رہا ہو آخرت مل رہی ہو اللہ کا تعلق مل رہا ہو زندگیوں میں میرے بھائیوں اللہ کی رضا نصیب ہو رہی ہو اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارے اپنے اجتماع کی پہلی مجلس اور اللہ نے ہمیں اس پہلی مجلس میں ہمیں پہنچایا ہے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ شاء اللہ آخر تک میں آخر تک میں اجتماع کے پنڈال میں کا کسی جگہ سے کسی طرف سے کوئی غفلت نہ آئے ہاں, ہاں، کوئی غفلت نہ آئے ہاں امت بہت رجوع ہے ہاں امت کا رجوع بہت ہے مجموعے آ رہے ہیں ہر جگہ پر دیکھیں لوگ ماشاءاللہ اللہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں ہاں دنیا کے دروں کے سب ٹرے یعنی ٹکرائے ہوئے اور دھکے دے کر سب یہاں آ رہے ہیں یہاں سے ہمارا اپنا مسئلہ حل ہوگا یہاں سے اللہ ہمیں کچھ دے گا اور یہاں سے اللہ ہمیں کچھ دے گا اور یہاں سے ہمیں کچھ ملے گا اب دیر میرے بھائیو ہماری طرف سے ہے اس آنے والے مجمے کو ہم سینے سے لگا دیں گے کیا کرے بھائی ہمارا بھائی ہے اللہ کے نبی علیہ سلاد السلام نے کامت کے ہر فرد کو سینے سے لگایا لگائے نہیں لگایا ہاں پتھر مارنے والے طائف کے میدان میں جب وہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ سلاد السلام نے اپنے سینے سے لگایا ہاں تھکنے والے کو سینے سے لگایا کچرا پھینکنے والی کو سینے سے لگایا ایمان مل رہا ہے دین مل رہا ہے آخرت بن رہی ہے آخرت بن رہی ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ تین دن کی تھکاوٹ تین دن کی تھکاوٹ تو اجتماع کے بعد اتر جائے گی لیکن اس تین دن کی جو نیکی ہوگی اور جو فکر کی ہوگی کا وہ فکر اللہ پاک قیامت تک زندہ رکھے گی ہاں تھکاوٹ تو اتر جائے گی ہاں یہاں سے چلے گئے اور نہا لیا فریش ہو گئے تھوڑا آرام کر لیا تو تین دن کی تھکاوٹ اجتماع کی دور لیکن اس اجتماع میں جو خیر اور جو فکر کی ہے اور جو خیر ہم سے اللہ وجود میں لائے ہے کا وہ خیر تو دنیا میں ختم نہیں ہوگی کا وہ اللہ خیر دنیا میں پھیلائیں گے اس لیے فرمایا نیکی باقی رہتی ہے نیکی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے اور نیکی کا دنیا میں باقی رہتی ہے اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو ارادے کرو کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر آخر تک میں ہمیں ان فکروں کے ساتھ رہنا ہے کرو گے بھائی ہاں ان فکروں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے ہر نماز کے بعد مجلس ہوگی ان مجلسوں میں ہاں ہم پہلے سے فکر مند ہو جائے ایک محنت کا ماحول قربانی کا ماحول پہلے سے بنا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کہنا پڑے میں کہ جماعتیں اس کی فکر کرو بھائی یہاں نماز کھڑی ہو رہی ہے اور اعلان ہو رہا ہے خطاوار جماعت کے ساتھ ہی سبوں کو صحیح کروا رہے یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے یہ تو ہمارا اپنا کام ہے جس کے لیے ہمیں پہلے بلایا گیا جس کے لیے ہمیں پہلے بلایا گیا ہاں تعلیم کے ہلکے لگانے ہیں کام کتنا بار جماعت کے ساتھ ہی کا فکر کرو ہلکے لگواؤ کا نہیں وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اپنے خطے میں مجمع ہے کہ تعلیم کا ہلکا ہمارا فوراً شروع ہو اسی لیے میرے بھائی ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے کروں گے ہاں ہم نماز ہماری تقبیر اولا کے ساتھ ہاں تین دن ہم اجتماع میں ہیں کوئی نماز ہماری تقبیر اولا کے بغیر نہ اتنے بڑے مجمعے میں اللہ بہت کم نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے کون اللہ کا ولی ہے جس کی برکت سے اللہ ہماری اس تقبیر اولا کو نماز کو اللہ قبول فرما دے اس لیے میرے بھائیوں پہلے سے ہم تیار ہو کر اپنی تقاضوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے کا ہر نماز کو تقدیر اولا کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے مجمع کو ان فکروں کے ساتھ اپنے ساتھ اپنی فکروں میں لے لینا کرو گے بھائی اللہ ہم سب کے لیے آسان دے اللہ ہم سب کی مدد فرما رہے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔